روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام تو سلام سے فیما رب بہ فیما تبارک و تعالی لیکن اللہ کے رسول سے عبداللہ بن عباس وہ حدیث نقل کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے اپنے رب سے روایت کیا کون سی حدیث ہو گئی حدیث لو یہ کوئی کسی دارو علوم کا فارغ نہیں سمجھائے سب کے سمجھ میں آ گئی اور ایک والی کتاب ہوتی اور ان سے کہا جائے قرآن نہیں قرآن سمجھنے کے لیے بہتر علم کی ضرورت ہے سمجھ گئے نا بہتر علم کے بعد قرآن سمجھے گا یہاں بہتر کیا ایک علم بھی نہیں نہ سرف کا نہ ہونا ہوگا جب بھی ماشاءاللہ سب سمجھنے کے حدیث قدسی کس کو کہا جاتا ہے دل کو بہلانے کے لیے گالی بے خیال اچھا جب کتاب و سنت سے نفرت ہو حکایتوں سے محبت ہو تو ایسے ہیلے بہانے بیان کیے جاتے ہیں ورنہ والا قرآن ذکر فال میں مدکر آسان ہے سمجھانے والا ہو سمجھنے والے کے اندر اخلاص ہو تو کتاب و سنت کا سمجھنا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرتے ہیں یاد رکھیں گے ہاں کہ بھول جائیں گے ہاں بھائیو یاد رکھو گے بڑے کام کی چیز ہے جب تقیت المان لکھنے لگے تو کہتے ہیں لوگوں کو قرآن کہو حدیث پیش کرو کہتے ہیں اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے تب قرآن کی آیت سمجھ میں آئی کی ان بیوقوفوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب قرآن نبی نے سمجھایا تو کون سی یونیورسٹی تھی جو صحابہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے نہیں بات سمجھ میں آئی ہودی سفل نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا شاہ اسماعیل کے صاحب کہتے ہیں ارے بے کب تک امت مسلمہ کو کتاب سننے سے تم روکو گے علم چاہیے علم چاہیے علم چاہیے ارے بے جاہلوں ہی کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے قرآن و حدیث آیا ہوا ہے کیا خیال ہے بات سمجھ میں آئی دلیل یاد رکھیں گے ہے کام کی کہ بیکار ہے اب تو جواب دے لیں گے نا جب کہیں چھتیس علم کی ضرورت بلال کو کتنے علم تھے جب قرآن سمجھا دو ہاں؟ کتنے علم کی ضرورت تھی سمیہ کہاں کی فارغہ تھی جو کتاب سنت سمجھانے سے جب وہ سمجھ لیے تو شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں ان پڑھوں ہی کو تو پڑھانے کے لیے قرآن آیا اور نبی آئے اور آج کوئی سمجھنا ہی نہیں پہلے اتنا علم ہوگا پھر اس کے بعد ہاں؟ میں اسے دبئی سے آیا ہوا تھا دبئی سے اپنے وطن یہیں ساؤتھ انڈیا سے گیا بھائیوں بہنوں سے ملنے کے لیے تو ایک مولی صاحب آئے کانپتے ملنے کے لیے ٹیلی فون کے ساتھ کریں گے آئے دس بجے کیا ہوا کہا بس آج کچھ لوگ مسجد میں آئے ہوئے تھے کہا بھائی دین کی باتیں ہوگی بیٹھ گئے دین کی باتیں کہنے لگے کہ استنجا کرنے کے چھتیس آداب <laughs> کتنے صرف استنجا کرنے کے کتنے چھتیس آداب اور کہا بھائی اب آج تشکیل ہوگی بڑا استنجا جو ہے اس کے آداب کل بتائیں گے کہنے لگے چھتیس جب چھوٹے استنجے کے ہیں تو بڑے استنجے کے کتنے آداب ہو گئے اللہ اکبر یہ سارا قریدنا آیا لیکن الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کی یہ سمجھ میں سمجھ گئے نا ومن آئی شن کا چلو چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر ہم اپنا کام کرتے ہیں <laughs> چلو حدیث ہے قدسی کیا حدیث قدسی اللہ ان اللہ کا طبل حسنات وسے اللہ نے کیا لکھ دیا ہے کیا فیصلہ کیا حسنات اور کیا نیکی ہے کیا برائی ہے کیا چیزیں ثواب کی ہیں اور کیا عذاب کی سب اللہ نے لکھا فیصلہ کر دیا بینا ذالک پھر اللہ تعالی نے اس کی وضاحت کی اب ذرا سنو ہیں سب لوگ موجود ہاں؟ جس نے نیکی کا ارادہ اور قصد کیا نیکی اور ارادے کا قصد کیا فلم یا لیکن کرنے میں کوئی رکاوٹ آ گئی پھر وہی بات آئے گی کچھ لوگ کہتے چلو بھائی نام لکھاؤ نہیں چلنا ہے تو کم سے کم ارادہ کر لو گے اللہ تعالیٰ اور جانے کا ارادہ نہیں ہے سمجھ گئے نا تو یاد رکھنا یہ نقطہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی ادر کے بنا پر کر نہ سکا ارادہ کیا کہ ہم درس میں جائیں گے ممکن ہے سواری نہ ملی کوئی ایمرجنسی گھر میں آ گئی نہ آ سکا کلک ہے کیا بتائیں گئے ہوتے تو بڑا فائدہ ہوتا لیکن نہیں فام ہم بھی جس نے نیکی کا عزم مسمم اور پختہ ارادہ کر لیا لیکن فلم یا عمل لیکن عمل نہ کر سکا کیوں نہیں وہ جھوٹا ارادہ نہیں یا جھوٹا انشاءاللہ صحیح ارادہ پکا ارادہ لیکن کسی ادر کی بنا پر نہ کر سکا جب بھی اللہ تعالی پوری ایک نیکی اس کے نام آمال میں لکھ دے گا کیوں اس نے نیکی کے ارادہ کیا لیکن کسی ادر کی بنا پر بشارہ یہ یاد رکھنا کسی ادر کی بنا پر ورنہ پھر <laughs> لیکن وائن ہم بیا لیکن جس نے نیکی کے رادہ کیا فا اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا اس نے نیکی کر لی نیک عمل جو نیکی تھی اس کو ادا کر لیا کتاب اللہ اللہ تعالی دس نیکی اس کے نام آما پر لکھا کتنے پھر کبھی اس کی نیکی اس کے اخلاص اس کے توجہ کچھ بھائی ماشاء اللہ آئے نماز پڑھنے کے لیے اول سے آخر تک نماز میں ہے اور ایک شخص آیا اللہ اکبر پہلی رکعت میں نیت بھی اچھی ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا پہلی رکعت میں سجدے تک تو مسجد میں دل اور کھڑا ہوا تو دوسری رکعت میں اس کا دل مسجد کے اب یہ خبر نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے دوسری تیسری چوتھی ایسے نکل گئی پڑھا تو لیکن تین رکعت دل کے ساتھ پڑھا حضور کلبے کے ساتھ پڑھا ایک رکعت اور تین رکعتیں صرف جسم نے پڑھا لیکن دل نے کیا سمجھتے ہیں پورا سوا ملے گا پورا سوا ملے گا پورا تو نہیں ملے گا ایک رکعت جو پڑھیا اس کا پورا ثواب ملے گا باقی ادا ہو گئی لیکن جو نماز کا ثواب تھا اس سے محروم ہو گیا اسی حدیث سنی ہوگی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو ایک حصہ ثواب کا کچھ لوگ پڑھتے ہیں دو حصہ ثواب کا کچھ لوگ ایسے ہیں تین حصہ کچھ لوگ ایسے ہیں چل اور کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ نہ ملا سواب کیوں یہی ہے جو انسان شروع سے آخر تک خوشو خدو کے ساتھ پڑھا کدا مومنون اللہ دین فیصلہ خاصون تو یہ اللہ ایک نیکی کا بدلہ ساتھ سے شروع کرتا ہے بڑھاتے بڑھاتے کسی کو کتنا دے دیا سب جمع سات سو الا اضعاف کثیرہ اور کبھی اس سے بھی زیادہ لوگوں کو سات سو سے بھی زیادہ ایک کمی بیشی کیسے ہوتی ہے وہی ادائیگی اخلاص خوشو خوشو سمجھ گئے نا ہو سکتا ہے لمبی مختصر کے بھی ہوتا ہے سب کا ثواب یکساں نہیں ہوتا اللہ ہر نیکی کے بدلا کم سے کم کتنا اور بڑھانا چاہے تو سات سو اس سے بھی زیادہ بڑھانا چاہے تو اللہ دے دیتا ہے ان یتلون کتاب اللہ واقام السلاطوان فکو بمار سر رہا ہوں اور کہاں کی آیت ہے سورہ فاتر کے ان لدین یتلون کتاب اللہ واقام السلاطوان فکو بمار ہوں سر رہا آگے یرجون تجارت لن تبور لیوفیہم اجورہم لیوفیہم اللہ ان کے نیکیوں کا پورا پورا بد من فضلی جو نیکیوں کا وعدہ ہے اتنا دینے کے بعد اب اللہ اپنے فضل و کرت جتنا چاہے اس کو اور دے دے آگے بات سمجھ میں چلو آگے وائل ہم سیدین اور برائی کا ارادہ کیا فلم یا ملا اور نہ کر سکا تو کتب اللہ اندہ حسن تن یہی ہے نا تو ایک نیکی اللہ اس کو پوری پوری دے دے گا لیکن کیوں سب کے لیے چور چوری کرنے کے لیے آیا لیکن گھر والا جگ رہا تھا یا دکان لوٹنی تھی دکان والا اس دن دکان سے گیا ہی نہیں اب ڈاکو انتظار کیے واپس چلے گئے کیا خیال ایک نیکی ملے گی اس کو تو گناہ ملے گا کیوں عملی جامع پہنانے کے لیے ساری کوششیں کر ڈالا لیکن بس اس کی بدقسمتی تھی کہ کامیاب نہ ہوا ہاں لیکن یہاں کیا جس نے برائی کے ارادہ کیا اور برائی نہ کیا جب بھی اللہ پوری ایک نیکی کون ہے جس نے برائی اللہ کے ڈر سے چھوڑ سمجھ گئے نا کوئی انسان برائی کرنا چاہتا تھا ارادہ کیا انہوں نے سمجھایا اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا بیچارہ اللہ تعالی کے ڈر سے چھوڑ کے چلا گیا تو برائی کو چھوڑ دینا اللہ تعالی کے ڈر سے بھی ایک قسم کی عظیم ترین نیکی ہے اسی لیے عقل بات ہوئی تھی میرے خیال سے لڑکی حرام کاری کے لیے مجبوری میں جسو تو حوالے کر دیا لیکن جب حرام کاری کرنے کے لیے بھائی کیا کہا ہے اتق اللہ اللہ کے در سے چھوڑ دیا اللہ نے مصیبت ٹال دی اس کی تو یہاں بھائیوں کس کی بات چل رہی ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا تو اس کو ایک مکمل نے کی وہ بیا اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا فا لہا اور برائی کر بھی ڈالا تو جتنی برائی کی ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی گناہ کا تابہ واحد ایک ہی گناہ کا لکھے گا ایسا نہیں کہ چلو ایک گناہ کیا دس گناہ لکھو نہیں نیکی کرو تو دس لیکن برائی کرو تو اللہ تعالیٰ کا کرم حدیث سمجھ میں آ گئی یہ اللہ تعالیٰ کا سب رحم و کرم اور فضل ہے فضائل کی بات ہے کس کی بات لیکن ہمارے فضائل کتاب و سنت کی فضائل کے جو ساری زندگی فضائل جھوٹے بیان کیے ان کے لیے کوئی فضیلت اس میں نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو استقامت سے فرمائے